کا اہم ترین فائدہ ہے کہ انسان میں تقوی اور پرہیزگاری پیدا ہوتی ہے نظریں محفوظ ہوتی ہیں اور شرم گاہ بھی محفوظ ہوتی ہے یہ نکاح مسیار یا جواج مسیار ایک ایسی اصطلاح ہے جو قدیم نے استعمال نہیں کی بلکہ اس دور کے علماء اور فقہا نے اس اصطلاح کو ذکر کیا اور اس کو بیان کیا مسیار عربی لفظ ہے اور اس کا مادہ سیر ہے سارا یسیرو سیرن و مسیرن اس باب سے مسیار مبالغے کا سیکھا ہے سیر کا معنی چلنا اور مسیار اس شخص کو کہتے ہیں جو بہت چلنے والا ہو اس کے علاوہ بعد عرب کے ہاں لفظ مسیار دن کی زیارت کا نام بھی ہے کہ دن کے وقت کسی کو ملنے جانا رات کی بجائے دن میں کسی سے ملاقات کرنے کے لیے جانا ہم آگے بتائیں گے کہ یہ دونوں جو ماخذ ہیں ان کا مسیار نکاح سے کیا تعلق ہے بار کیف قدیم فباہ نے اس اصطلاح کا ذکر نہیں کیا بلکہ بعض فقہ جو قدیم ہیں ان کے ہاں زیارت نہاری کا ذکر ملتا ہے یعنی دن کے وقت دن کے وقت زیارت کرنا شوہر کا اپنی بیوی کی یہ اس طرح ایک ملتی ہے لیکن مسیار کے لفظ کی اس طرح قدیم فقہا کی کتب میں نہیں ملتی اور یہ اس دور کے علماء اور فقہ نے اختیار کی اور اس کو ذکر کیا اب ہم بتاتے ہیں کہ نکاح مسیار کی شرع حیثیت کیا ہے دیکھیں نکاح مسیار جن علماء نے ذکر کیا اور خاص طور پہ سعودی علماء نے انہوں نے اس سے مراد وہ نکاح دیا ہے جو بالکل نکاح کے اصولوں پر قائم ہو نکاح کے اصول کیا ہیں نمبر ایک نکاح کی تشہیر ہو چپکے سے اور خاموشی سے نہ کر لیا جائے اور اس کی دلیل رسول اللہ علیہ وسلم کا فرمان آلین حاضر نکاح کہ نکاح کا اعلان کیا کرو نکاح کی تشہیر کیا کرو بلکہ فرمایا کہ بگڑے کو والے الدفوف اور نکاح کو مشہور کرنے کے لیے دف بھی پیٹ سکتے ہو جس کی آواز دور دور تک جائے اور لوگوں کے علم میں ہو کہ فلاں جگہ فلاں کا نکاح ہو رہا ہے یہ نکاح کے قواعد میں سے ایک قاعدہ ہے دوسرا نکاح منعقد ہوتا ہے بیوی کی رضامندی سے عورت کی رضامندی سے نبیر اسلام کا فرمان ہے لاتم کا حل ایم حتہ تست امر ولاتن کا حل بکر حتہ تست کہ جو عورت بیوہ جس سے نکاح کیا جائے اس وقت تک اس سے نکاح نہ کرو جب تک اس کا امر اور حکم نہ لے لو اور اگر عورت کمواری ہے باقرا ہے تو اس وقت تک اس کا نکاح نہ کرو جب تک اس کا عزم اور اجازت نہ لے لو صحابہ نے پوچھا کہ اکثر کنواری بچیاں شرما جاتی ہیں اور بات نہیں کرتی تو رسول اللہ وسلم نے شاد فرمایا علم سکوت ہوا ان کی خاموشی بھی اجازت پر محمول ہوگی یہ دو چیزیں ہو گئیں تیسری چیز نکاح میں ولی کا ہونا شرط ہے لڑکی کے ولی کا ہونا شرط ہے رسول اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لا نکاح اللہ ولی ہے کہ ولی کے بغیر نکاح نہیں ہوتا اور ایک اور حدیث میں رسول اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے نکا امرأة نكحت نفسها بغير اذن وليها فنكاهها باطل فنكاهها باطل فنكاهها باطل جس عورت نے اپنا نکاح اپنے ولی کے بغیر کر لیا اور اس کے اذن کے بغیر کر لیا تو اس کا نکاح باطل ہے اس کا نکاح باطل ہے اس کا نکاح باطل ہے اس کے علاوہ نکاح کے وقت دو گواہوں کا ہونا بھی شرط ہے ایک حدیث میں پیغمبر علیہ السلام کے فرمان ہے لا نکاح اللہ شاہد عدل کہ ولی کے بغیر نکاح نہیں ہوتا اور اسی طرح دو عادل گواہوں کے بغیر بھی نکاح نہیں ہوتا نکاح کا مقصد کیا ہے میاں بیوی آپس میں ان کی محبت آپس میں ان کا تعلق اور شوہر کا بیوی کے ساتھ رہ کر ایک سکون اور استفاح حاصل کرنا ساتھ وقت گزارنا اور پھر اولاد کا حصول جس کی شریعت نے تاکید کی نویر اسلام کا فرمان ہے تصبل ودود فعنی فعم اوقات امام یوم الفیامہ کہ ایسی عورتوں سے نکاح کرو جو محبت کرنے والی ہوں اور زیادہ بچے جننے والی ہوں تاکہ میری امت کی تعداد بڑھتی رہے میں قیامت کے دن اپنی امت کی کثرت تعداد پر باقی ساری امتوں پر فخر کروں گا کہ میری امت سب سے بڑی ہے اور کثیر تعداد میں ہے یہ بھی نکاح کے مقاصد میں سے ہے جو شریعت نے بیان کیے خلاصہ کلام کی ہے اچھا ایک اور شرط حق مہر کا پایا یہ بھی فرض ہے اس کے بغیر نکاح نہیں ہوتا حتیٰ کہ بحمد الرحم صحابی سے کہا تھا کہ التمس بلو خاتم من حدیب کہ جب اپنے گھر میں کوئی حق مار تلاش کرو خواہ وہ لوہے کا چھلا ہی ہے کیوں نہ ہو لوہے کی اگوٹھی کیوں نہ ہو یعنی حق مار کو ہے اور اس کے بغیر نکاح منعقد نہیں ہوتا قرآن ہے کہ اگر منہ سے قبر ہو وہ اگر مخت رفا ہو حق مار دینا ضروری ہے مالدار شوہر اپنی وسعت کے مطابق حق مار دے اور جو غریب ہے وہ اپنی طاقت کے مطابق حق مار دے لیکن دینا ضروری تو یہ کچھ اصول اور ارکان ہیں نکاح کے جن کا خلاصہ یہ ہوا کہ نکاح میں حق مہر ضروری ہے نکاح میں عورت کی رضا ضروری ہے نکاح میں تشہیر الاعلان ضروری ہے نکاح میں عورت کا ولی ضروری ہے اور نکاح دو گواہوں کی کم از کم موجودگی میں ہو اب جو نکاح مسیار ہے اس میں یہ پانچوں چیزیں موجود ہیں جو خاص طور پر سعودی اور ابا کے فتوے تحریر میں موجود ہیں تو وہ یہی ہیں کہ نکاح مزیر ان سارے قواعد پر قائم ہو جس میں مہر عورت کی نگاہ نکاح کی تشہیر اور ولی کا ہونا اور گواہوں کا ہونا یہ سب باتیں ضروری ہیں نکاح ہیں میں یہ تمام شرائط اور کام ضروری ہیں اگر کوئی ایک چیز بھی رہ جائے تو وہ نکاح درست نہ ہوگا تو بتائیے اس میں کون سی چیز ہے جو اس نکاح کو ناجائز قرار دے رہی یہ ساری شرائط اس میں رکھی گئی ہیں اور طے کی گئی ہیں کہ نکاح مسیار ان سارے قواعد پر اور ارکان پر قائم ہوگا اب سوال یہ کہ نکاح مسیار اور عام نکاح میں فرق کیا ہے فرق صرف یہ ہے کہ عورت اپنے بعد حقوق سے تنازل اختیار کر لے اور اپنے بعد حقوق شوہر کو چھوڑ دے معاف کر دے اس بات پر ان کا ہو جائے مثلا عورت شوہر کا شوہر کی طرف سے نام و نفقہ ضروری نہ قرار دے کہ تم نام و نفقہ کے تعلق سے جو ہے وہ مکلف نہیں ہو پابند نہیں ہو اور میرا خرچہ تم نہ دو مجھے قابل قبول ہے اسی طرح اس بات پر بھی ہو کہ اگر آپ کی پہلے سے شادی موجود ہے تو دو بیویاں جب ہو جاتی ہیں تو ان میں برابری کی بنیاد پر تقسیم ہوتی ہے ایک رات پہلی بیوی کے پاس دوسری دوسری بیوی کے پاس ایک ایک رات کی تقسیم مساویانہ ہو مگر نکاح مسیار میں یہ دوسری جو بیوی ہے جس سے نکاح نسیار ہوا یہ اپنے شوہر کو اس تقسیم سے بھی مستثنا قرار دے دے اس پابندی کو بھی اٹھا لے کہ یہ حق بھی میں تمہیں چھوڑتی ہوں اسی طرح وہ شوہر جو اپنی پہلی بیوی کے ساتھ رہتا ہے اور اس کے بچے ہیں اور ان کے ساتھ وقت گزارتا ہے رات ساتھ گزارتا ہے اور نکاح مسیار سے آنے والی بیوی اس کے ساتھ یہ طے کر لیں کہ میں تمہارے پاس دن کے وقت آؤں گا یہ زیارت النہاری ہے یہ دن کی زیارت اور دن کی ملاقات اس بات پر بھی عقد ہو جائے کہ تمہارا رات میرے ساتھ گزارنا ضروری نہیں بلکہ دن کے کسی وقت میں بھی تم میرے پاس آ سکتے ہو روزانہ ہو یا دو دن بعد ہو یا تین دن بعد ہو یعنی ایسا کوئی معاملہ طے ہو جائے تو یہ چند استثناءات ہیں جو بیوی اپنے شوہر کو دیتی کہ تم میرے خرچے کے پابند نہیں ہو اور تم جو رات گزارنے کی ایک مساوی تقسیم ہے اس کے پابند نہیں ہو اور تم میرے پاس آنے کے لیے دن کا کوئی وقت مقرر کر سکتے ہو خواب روزانہ ہو یا وہ دو چار دن بعد ہو جیسے بھی طے ہو جائے تو اس معاہدے پر نکاح مسیار منعقد ہو جائے یعنی جو شریعت کے فرائض ہیں نکاح میں ان میں سے کوئی فرض چھوڑا نہیں جا سکتا حکمار بھی ہوگا ربا بھی ہوگی بیوی کی نکاح کی تشہیر بھی ہوگی ولی بھی ضروری ہے اور دو عادل گواہ بھی ضروری لیکن وہ چند حقوق جو نکاح میں عورت کو ملتے ہیں کہ شوہر اس کو نام و نفقہ دے اور شوہر مسامیانہ تقسیم کرے اگر اس کی دو بیوی ہیں ایک رات وہاں گزارے ایک رات یہاں گزارے مگر بیوی اس شرط پر نکاح کر لے کہ تم نام و نفقہ کی پابندی سے مستثنا ہو اور جو شرعی تقسیم مساویانہ تقسیم ہے ایک ایک رات کی اس سے بھی مستثنا ہو اور میرے لیے یہ قابل قبول ہے اور تم مجھ سے ملاقات کے لیے کوئی وقت دن کا طے کر سکتے ہو یہ بھی قابل قبول ہے تو یہ شرعی شرائط نہیں ہے بلکہ یہ وہ چند حقوق ہیں جو عورت مرد سے لیتی ہے مگر وہ ان حقوق سے بس بردار ہو کر اس مرد سے نکاح کرتی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عورت کا ان حقوق سے دست بردار ہونا اس کی شرعی حیثیت کیا ہے نبی اسلام کچھ حدیثیں سے رسول اللہ رسول اللہ علیہ نے اشاع فرمایا حق ما اوفر تم من شروع تھی مستحل تم الفروج یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ سب سے زیادہ جن شرائط کو پورا کرنا ضروری ہے ان میں وہ شرائط سب سے اہم ہیں جن شرائط پر تم کسی عورت کو اپنے لیے حلال کرتے ہو کسی عورت سے استمتا اپنے لیے حلال کرتے ہو اور اس سے خلوت اپنے لیے حلال کرتے ہو وہ نکاح جن شرطوں پر ہو ان شرطوں کو سب سے زیادہ پورا کرنا چاہیے اب یہ شرطیں اگر عورت اور فرد کے مابین طے ہوتی ہیں جن کا ہم نے ذکر کیا یہ وہ عورت کے حقوق ہیں کچھ اور عورت اسے دستبردار ہونے پر تیار ہے اور یہ شرائط پر اثر ہوتا ہے تو ان شرائط کو پورا کرنا ضروری ہوگا اور یہ شرائط نافذ ہو سکتی اور پھر محمد علیہ السلام کی ایک اور حدیث ہے المسلمون اعلیٰ شروع تھے کہ مسلمان اپنی شرطوں پر قائم رہتے ہیں چنانچہ ایک اور اور بلب کا لکھا ہے اگر ان شرائط پر ہوتا ہے لیکن جو شرع ارکان ہیں ہے وہ ضرور پورے ہوں گے مگر جو عورت کے خاص حقوق ہیں ان میں عورت اگر دس برداری اختیار کر رہی ہے اور مرد کو آزادی دے رہی ہے تو وہ عورت کو اس کا اختیار ہے اور مسلمان اپنے اپنی شرائط پر پورا اترتے ہیں اگر ایک عقد اور ایک ایگریمنٹ ہوتا ہے میاں بیوی کے درمیان اور جو شرطیں طے ہوتی ہیں تو وہ شرائط مرد نے بھی پوری کرنی ہے اور وہ شرائط عورت نے بھی پوری کرنی کچھ نوائر پیش کرتے ہیں کہ اس قسم کی شرطیں یا اس قسم کی دس عورت اختیار کر سکتی ہے اس کی پہلی نظیر نبی اسلام کی بیوی ام المومنین سودا بنت زما رضی اللہ تعالی عنہ انہیں ایک خدشہ سا لاحق ہوا کہ میں بڑی عمر کی ہو چکی ہوں اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے طلاق نہ دے دے تو انہوں نے اپنی باری سید عائشہ سے دیکھا عنہ کو دے دی اور نبی علیہ نے اس کو قبول کیا حالانکہ بیویوں کے درمیان باری کی منصفانہ تقسیم ضروری ہے اور عورت کا حق ہے لیکن ایک عورت اپنی مرضی سے اپنے حق سے دس بردار ہو سکتی اگر یہ غلط ہوتا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کیوں قبول فرماتے بعض لوگوں نے اس کی تعویل یہ کی ہے کہ سودا بنت زما رضی اللہ عنہ بڑی نیک اور صالح خاتون تھی اور وہ نبی اسلام کی رضا میں زیادہ خوش ہوتی تھی اور یہ بات جانتی تھی کہ پیغمبر علیہ السلام کو سب سے زیادہ عائشہ سے دیتا تھا ہے تو انہوں نے پیغمبر علیہ السلام کی رضا اور آپ کی اس خوشی کی خاطر اپنی باری بھی عائشہ صدیقہ کو دے دی حالانکہ ان کا حق تھا مگر ایک عورت اپنی مرضی سے اپنے حق سے دس برباد ہو سکتی اور نکاح نشیار میں بھی یہی ہے کہ عورت اپنی مرضی سے دس بردار ہو سکتی اپنے کسی بھی حق سے نام و کے حق سے یا باری کی منصفانہ تقسیم کے حق سے یا رات گزارنے کے حق سے دس بربار ہو سکتی بلکہ یہ خواہش شوہر بھی کر سکتا ہے اور عورت اگر قبول کر لے تو پھر بھی ایک دس برداری قائم ہو جائے گی جس کی دلیل رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری مرض جس میں آپ کا انتقال ہوا تو نبی السلام نے اپنے ساری بیٹیوں سے اجازت طلب کی کہ میں یہ اپنے مرض کے ایام عائشہ کے یہاں گزار دوں عائشہ سے آپ کی تمام بیویوں نے اس سے اتفاق کیا نبی اسلام نے عائشہ کے یہاں گزارنا کیوں پسند فرمایا اس لیے کہ عائشہ رضوحان ہے تمام بیوی میں سب سے زیادہ عالمہ اور فقیرہ تھی اور امور کو صحیح سمجھنے والی تھی بلکہ وہ طب کے مسائل کو بھی سمجھتی تھی اور چونکہ نبی اسلام بیمار تھے تو ایک بیمار کی راحت کس چیز میں ہے اور اس کی آسانی کس چیز میں ہے اور اس کی شفا کس راستے میں ہے اور اس کی پرہیز کس کس چیز سے ہے تو ان چیزوں کا علم بھی عائشہ صدیقہ کو زیادہ تھا لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ساری بیویوں سے عزم طلب کیا کہ اگر تم اجازت دو تو میں اپنی یہ باریاں ختم کر کے اور اپنے ایام مرم عائشہ صدیقہ کے یہاں گزار دو اور تمام عورتوں نے اجازت دے دی اور تاریخ اور کتب حدیث اس بات پر شاہد ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہ سارے ایام اور ساری راتیں عائشہ دیدہ گھروں بس رکھی اور وہی آپ کا انتخاب ہوا ان میں عائشہ دیدہ فرماتی ہیں کہ تو فی رسول اللہ فی بئی تھی وفی یومی وہ بئی نہ سہری و نہری کہ رسول اللہ وسلم جب فوت ہوئے تو اس دن اتفاق سے باری میری ہی تھی اور میرے ہی گھر میں آپ فوت ہوئے اور جب آپ فوت ہوئے تو آپ کا سر مبارک میرے سینے سے ٹکا ہوا تھا تو آخری یہ سارا وقت نبیر اسلام کا عائشہ خوشہ کے گھر میں گزرا تو اس کا مانا یہ ہے کہ یہ جو تقسیم ایک ہوتی ہے منصفانہ بیویوں کے درمیان اگر شوہر بیویوں سے عزم طلب کر لے اپنے ایام کسی خاص بیوی کے یہاں گزارنے کی اور بیویاں راضی ہو جائیں اپنے حق سے دس بردار ہو جائیں تو یہ جائز ہے اور خود اللہ کے پیغمبر سے اپنے مرب الموت میں یہ کیا اس کے علاوہ کسی وجہ سے اگر کوئی بیوی اپنے اس حق سے دس بردار ہونا چاہتی ہے تو وہ ہو سکتی ہے جیسا کہ سیدہ سودا رضی رمضران کا واقعہ جنہوں نے اپنی باری عائشہ صدیقہ کو لے لی اور اللہ کے پیغمبر نے قبول فرمائی اگر یہ درست نہ ہوتا تو آپ کیوں قبول کرتے لہذا نکاح نسیار میں نکاح جو ہے وہ سارا کا سارا شرعی شرائط پر قائم ہوتا ہے صرف عورت اپنے حقوق سے دس بردار ہوتی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عورت کو دس بردار ہونے کی کیا ضرورت ہے بعض حالات اور ضرور ایک خاتون کے ساتھ ہوتے ہیں کہ اس کی کوئی شادی نہیں ہوتی کچھ عورتیں بڑی عمر کی ہو جاتی اور کوئی مرد ان کو قبول نہیں کرتا ان کی عفت کو خطرہ اور زمانے کی بری نگاہیں اور پھر مسلط ہے اور کوئی شعبر اس کو حاصل نہیں ہے اب اگر میں کسی مرد سے اس عقد پر بات کر لے کہ تم مجھ سے شادی کر لو تاکہ مجھے شرع عفت حاصل ہو جائے اور میں تمہیں اپنی خوشی سے اپنے سے دست بردار کرتی ہوں مثلا تمہاری پوزیشن کمزور ہے اور تم میرا نام نفقہ برداشت نہیں کر سکتے مگر نکاح کے ساتھ اپنا نام مجھے لے دو اور مجھ سے آ کر ملو تاکہ میری بھی جو ایک تسکین ہے انسانی تسکین مجھے وہ حاصل ہو اور میں کی بھی شرط نہیں لگاتی اور نام و بھی شرط نہیں لگاتی انہیں عورت ایسی عورتیں بہت ہیں معاشرے میں جو نکاح کے انتظار میں کھڑی ہیں کوئی رشتہ نہیں آتا اور وہ بوڑھی ہو جاتی ہے اب اس کے کتنی تقاضے لہٰذا وہ کسی مرد سے اگر یہ بات کر لیتی ہے اور وہ آتا طے پا جاتا ہے اور شادی ہوتی ہے شرائط پر تو اس میں کتنا فائدہ ہے اس عورت کا کہ اس کو ایک نام مل گیا اس کو ایک شوہر مل گیا اگرچہ اپنے حقوق سے دستوار ہو رہی لیکن اگر اس کی اولاد ہوگی تو اس کی اولاد کو شوہر کا نام ملے گا وہ زمانے کی نگاہوں سے محفوظ ہوگی اور جو لوگوں کے شکوک و شبہات ہیں اور تم دو بے جملے ہیں ان سے بچ سکے گی لیکن اس نکاح کی تشہیر ہونی چاہیے تاکہ دنیا کو معلوم ہو کہ شخص جو دن کے وقت اس عورت کی زیارت کرتا ہے یہ اس کا شوہر ہے اور تاکہ غلط راستہ نہ کھل جائے اس سے اور غلط راستے کی تشہیر نہ ہو پھر بعض حالات ایسے ہوتے ہیں کہ ایک عورت مثلاً بیوہ ہے اس کے چار پانچ بچے ہیں جو اس کے ساتھ رہتے ہیں اور وہ جہاں رہ رہی ہے اپنے بچوں کے ساتھ بالکل وہ سیٹ ہے اگر وہ دوسرا نکاح کرے اور دوسرا نکاح کر کے شوہر کے گھر چلی جائے تو اس کے بچے بے گھر ہو سکتے ہیں اور اس کے بچے علاقہ تبدیل ہونے سے کسی نقصان میں مبتلا ہو سکتے ہیں مگر ان کے اسکول کی ذمہ داری مدرسے کی ذمہ داری ایک ماحول میں بچے موجود ہیں اب وہ نہیں چاہتی کہ میں اپنے سارے بچوں کے ساتھ اپنے شوہر کے یہاں چلی جاؤں اور شوہر بھی شاید ان بچوں کو قبول نہ کرے تو پھر وہ اس قسم کی شرط لگا لیتی ہے اور اس شادی کرنے کے لیے اس قسم کا عقد کر لیتی اس کی ایک ضرورت یہ بھی ہے کہ ایک عورت بچاری اپنے ماں باپ کے ساتھ رہتی اور بوڑھے ماں باپ ہیں اور وہ عورت ہی ان کو دیکھتی ہے ان کی دوائی ان کا علاج اور ان کی خدمت کرتی ہے ابھی عورت اگر نکاح کر کے اپنے شوہر کے یہاں چلی جائے تو ماں باپ بے سہارا رہ جائیں گے اور بہت سی عورتیں قربانی دیتی ہیں کہ ہماری شادی بھی ہو جائے ہمارے فطری ایک حق کے تحت اور جو جنسی تسکین کے لیے لیکن ماں باپ کی خدمت بھی جاری رہے اب وہ شوہر کے گھر نہیں جاتی بلکہ اس قسم کا معاہدہ کر لیتی ہیں کہ نام میں بفقا اور یہ باری کی ترتیب ہم تمہیں اس سے مستفنا قرار دیتی ہیں ہم سے تم نکاح کر لو یعنی یہ کتنی ضرورتیں معاشرے میں اس قسم کی یعنی بے شمار خواتین ہیں جو کہ معاشرے میں موجود ہیں اور ان کے نکاح نہیں ہوتے اور عجیب بات یہ ہے کہ دنیا اگر یہ عورتیں کسی بے حیائی میں اتنا ہو جائے دنیا یہ برداشت کر لیتی ہے مگر نکاح ہے مسار جو کہ بالکل شریف قواعد پر قائم ہوتا ہے اسے برداشت نہیں کرتے اس پر تنقیدیں ہوتی ہیں حالانکہ یہ بالکل ایک صحیح اور اہم شریعت کے مطابق نکاح ہے بس عام نکاح اور مسیار میں فرق یہ ہے کہ عام نکاح میں عورت کا حق عورت کی باری عورت کا دفتر عورت کا جو ہے وہ مکان یہ سب شوہر کے ذمے مگر اس نکاح میں عورت اپنے حقوق سے اپنی خوشی سے دستبردار ہوتی ہے تاکہ اس کا نکاح ہو جائے اور ایک فطری حق اس کو مل جائے اور اس کو ایک تسکین حاصل ہو جائے ایک شوہر کا نام مل جائے اس کو باقی اس کی مجبوریاں جو ہیں وہ موجود ہیں اور ایسی مجبوریاں ہر جگہ پائی جاتی ہیں اور عورتیں بیچاری اس میں مبتلا ہوتی ہیں اچھا بعض اوقات مجبوری مرد کی طرف اس کی ایک شادی موجود ہے مگر اس کی جنسی تسکین اس سے زیادہ ہے ایک شادی سے اس کی تسکین حاصل نہیں ہوتی اور دوسرے نکاح کی طاقت نہیں اس میں مالی اعتبار سے کمزور ہے کئی ملازم ہے اور اس کا مہانہ ایک مشارہ اتنا کم ہے کہ ایک ہی گھر کی جو ہے نکا کر سکتے اب وہ کیا کرے اس کی جو بہیمی طاقت وہ اس سے کہیں زیادہ ہے اب وہ کیا کرے تو لا محانہ اگر وہ کسی گناہ میں مبتلا ہو اور کسی غلط مقام کا رخ کرے تو یہ چیز اس کے لیے انتہائی نقصان دہ ہوگی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی سزا کیونکہ نبی شان فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں جہنم کا منظر دیکھا اس میں ایک برتن میں نے دیکھا دیکھ جیسا جس کا پیٹ بڑا تھا اور منہ انتہائی تنگ تھا اس میں مرد اور عورتوں کو جلایا جا رہا تھا اور کرب ناک سزا دی جا رہی تھی میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں تو رسول اللہ وسلم نے شاہ فرمایا یہ زانی مرد اور زانی عورتیں ہیں تو وہ مرد کیا کہ جس کی بہیمی طاقت زیادہ ہے اور ایک بیوی سے اس کو تسکین نہیں ہوتی اب اگر وہ اپنی وسط کو دیکھ کے طاقت کو دیکھ کے کسی ایسی عورت کا انتخاب کرے جو خود بھی کسی مجبوری کے تحت اس کا نکاح نہیں ہو رہا اور دونوں میں ایک وعدہ ہو جاتا ہے شوہر کہتا ہے کہ میں تمہاری کفالت کے قابل نہیں ہوں عورت اس بات کو قبول کر لیتی ہے کہ ٹھیک ہے آپ کا نام و نفقہ جو ہے میں اس سے آپ کو دس بردار کرتی ہوں مسلسلہ کرتی ہوں اور میں دس بردار ہوتی ہوں تو یہ یعنی معاشرے کے اندر ایسے کردار موجود ہیں ایسے مرد و عورت موجود ہیں جنہیں ضرورت کے تحت ایسا نکاح کرنا پڑتا ہے تو پھر جب قواعد درست ہے حد مہر بھی ہے اور تحریر بھی ہے اور بلی بھی ہے رضا بھی ہے اور دو عادل گواہ بھی ہیں تو بتائیے کون سی کمی ہے نکاح کی کمی صرف یہ ہے کہ بعض حقوق جو عورت کو شریعت نے دیے ہیں یعنی وہ مرد اس کو سلب نہیں کر رہا بلکہ عورت اپنی خوشی اور اپنی مرضی سے ان حقوق سے بردار ہو رہی ایک افسوسناک بات یہ ہے کہ ہم نے دیکھا بار دوستوں نے بتایا کہ لوگوں نے نکاح مسیار کی تعریف جو ہے وہ والی کی ہے جو نکاح بتا یعنی تعریف اس کی متا والی کی ہے اور اس کے بعد عرب علماء کے فتوے شائع کر دیے اور یہ دنیا کو تاثر دیا کہ عرب علماء نے مدرہ کو حلال قرار دیا اور جائز قرار دے دی حالانکہ یہ بات بالکل غلط ہے ہماری اس تقریر سے بات واضح ہو چکی ہوگی کہ نکاح مسیار بالکل شرعی نکاح ہے شریعت کے تقاضوں کو بتا دیں یعنی بعض علماء نے اگر اس کو ناجائز کہا ہے اور اس کی اس پر قراہر کا اظہار کیا ہے تو صرف اس بنا پر کہ اس میں عورت بیچاری اپنے کچھ حقوق سے محروم ہو جاتی ہے تو وہ یعنی وہ عورت یعنی یعنی اپنی خوشی سے ان حقوق سے دس ہو رہی ہے لیکن جو عام نکاح کے شرعی فوائد ہیں وہ سارے کے سارے اس میں موجود ہیں ہم یہ بتاتے ہیں کہ نکاح رشار اور گزرا میں فرق کیا ہے تقریباً چھ سات فرق ہیں ایک فرق یہ ہے کہ نکاح ایک وقتی نکاح ہوتا ہے جس میں مرد عورت کے درمیان ایک وقت معین کا ایگریمنٹ ہوتا ہے کہ ہم ایک دن کے لیے یا دو گھنٹے کے لیے یا ایک ہفتے کے لیے ایک مہینے کے لیے نکاح کر لیتے ہیں اور اس کی اجرت طے ہوتی مرد عورت کے اس کی اجرت طے ہوتی مثلا ایک دن کی یہ اجرت ہے دو دن کی یہ اجرت ہے ایک مہینے کی یہ اجرت ہے اس کی اجرت جو ہے وہ طے ہوتی تو نکاح یہ ہے ایک وقت مقرر کے لیے ہوتا ہے ایک وقف متعین کے لیے ہوتا ہے اور وہ وقت عورت کو بھی معلوم ہے مرد کو بھی معلوم ہے یعنی ایک ایسا نکلا ہے جس میں اللہ کی فریقین کو معلوم ہے مرد بھی جانتا ہے کہ یہ نکاح جو ہو رہا ہے ایک ماہ پر ختم ہو جائے گا عورت بھی جانتی ہے کہ نکاح جو ہو رہا ہے یہ ایک ماہ پر ختم ہو جائے گا لیکن نکاح مزیار میں وقت کا تعمیر نہیں ہوتا دو سال کا یا چار سال کے نکاح مزیار ہمیشہ کا ہوتا ہے ایک سائل نے سوال کیا تھا جو سعودی افطار کمیٹی ہے کہ میں کسی جگہ رہتا ہوں اور میری شادی نہیں ہوئی مگر جو ایک جنسی جذبات میرے اندر بہت زیادہ ہیں اور میں اس اس کی تسکین کے لیے کچھ غیر شری حرکتیں کرتا اور مجھے ان کا بڑا افسوس ہوتا ہے تو کیا میں نکاح میں اشیار کر لوں مگر میری نیت یہ ہے کہ جب تک میں یہاں رہ رہا ہوں مثلا چار سال رہوں گا تو چار سال تک وہ نکاح جاری رکھوں گا اور قائم رکھوں گا اور پھر میں اپنی بیوی کو طلاق دے دوں تو افلاح کمیٹی نے جواب دیا کہ آپ نکاح کر سکتے ہیں لیکن فوائد ہنابلا کے نزدیک نکاح کے وقت ہی طلاق کا سوچ لینا کہ میں دو سال بعد چار سال بعد طلاق دے دوں گا ناجائز ہے یعنی ثابت یہ ہوا کہ علماء طلاق کی سوچ پر نکاح کرنا اس کو جائز نہیں قرار دیتے جیسے نکاح ہے حلالہ حلانہ بھی لی جو ہے وہ طالک کی پلاننگ تھی کہ آپ نکاح کر لیں اور دو دن بعد یا تین دن بعد یا ایک دن بعد آپ نے طلاق دے لی وہ بھی طلاق کی پلاننگ کے ساتھ نکاح ہوتا ہے اور شریعت میں اس کی پہلے موجود ہے تو نکاح ہے اور نکاح ہے میں کیا فرق ہے متا میں زوجیر پہ معلوم ہے وقت کے تعین کا کہ یہ نکاح جو ہو رہا ہے یہ دو دن بعد ختم ہو جائے گا مہینے بعد ختم ہو جائے گا مگر نکاح مسیار وقت کے تعین کے ساتھ نہیں ہوتا بلکہ جن قواعد پر عام نکاح ہوتا ہے انہیں قواعد پر نکاح مسیار بھی ہوتا ہے بلکہ سعودی عربان نے اس شخص کو ٹوکا جس شخص نے کہا تھا کہ میں چار سال کے لیے نکاح کروں گا پھر میں طلاق دے جاؤں گا فرمایا کر نہیں تم یہ طلاق کا سوچ کر نکاح نہیں کر سکتے حنابلہ جو فبہ ہے وہ اس کے خلاف ہے بہت کچھ فوکہ نے اس کی اجازت دی ہے مگر سعودی فوکہ اور وہ اس کی اجازت نہیں دیتے ایک یہ فرق ہے دوسرا نکاح متا طلاق نہیں ہوتی حالانکہ نکاح کا فرق طلاق کے ساتھ ہوتا ہے مگر نکاح نظر میں ایک مدت مقرر ہوتی ہے کہ یہ نکاح دو دن کے لیے ہو رہا ہے دو دن ختم ہوئے آدھے میں نکاح ختم ہو گیا اور فسق ہو گیا جبکہ نکاح سیاح میں طلاق ہوتی نکاح سیاح میں طلاق کے بغیر فس نکاح نہیں ہوتا تو کیسے ہم نکاح اس کو مدرا کہہ سکتے تیسرا فرق نکاح مطلع میں طلاق کی عدت نہیں ایک عورت نے مدرا کیا دو دن بعد مدت ختم ہوئی تیسرے دن کو اور شخص آ جاتا ہے اور اسے مدر کرتا ہے تو وہ اس کی نیت حلال ہوتی ہمارا کوئی عدت نہیں یہ نکاح مدرا کے فصف میں عورت پر عدت نہیں لیکن نکاح نسیار میں جب مرد طلاق دے گا تو عورت پر عدت گزارنا لازمی ہوگا تو کیسے ان کو اور کہہ سکتے ہیں تیسرا نکاح بکا میں مطلب ایک مہینے کا ایگریمنٹ ہوا زوجین کے درمیان دس دن بعد شوہر کا انتقال ہو گیا جس نے متا جو متا کر رہا ہے وہ فوت ہو گیا اب اگر وہ اس کی بیوی ہے تو کیا اس کی وارث ہے وہ اس کے طرفے کی اس کے مال کی وارث ہے نہیں نکا ہوتے ہمیں وہ اس کے درجے کی بارش نہیں ہے وراثت کا کوئی قانون ہی نہیں جبکہ نکاح ہے مسار میں اگر شوہر فوت ہوتا ہے تو اس کی بیوی بقاعدہ اس کی وائرس ہے اور اس کے درجے کے مستحق ہے یہ نکاح ہے مطلب اور نکاح ہے مسار کے فرق اچھا ایک فرق یہ بھی ہے کہ نکاح ہے میں بلی کی کوئی قید نہیں یعنی عورت بلی کے بغیر بھی کا عطب کر سکتی جبکہ نسیار میں ولی شرط ہے ولی کے بغیر نکاح ہو ہی نہیں سکتا اسی طرح نکاح میں گواہوں کی ضرورت نہیں ہے جبکہ نکاح میں گواہوں کی ضرورت ہے اور گواہوں کے بغیر نکاح ہو ہی نہیں سکتا اس کے علاوہ نکاح اور نکاح بترا میں ایک فرق یہ بھی ہے کہ بترا میں تعداد یہ قید نہیں ایک وقت ایک ایک مرد ایک وقت میں ایک عورت سے پتہ کرے دوسری سے کر لے تیسری سے کر لے چوتھی سے کر لے یعنی ایک ہی وقت میں وہ کئی عورتوں سے متا کا آدر کر سکتا ہے جبکہ نکاح ہے نسیار میں وہ چار کا چار بیویاں چار سے زائد نہیں بھیا تو وقت چار بیویاں رکھ سکتا ہے اس سے زائد نہیں تو یہ نکاح ہے نسیار میں یہ شرط ہے تعداد کی جبکہ نکاح بتائیے میں تعداد کی شرط نہیں ہے تو کتنا فرق ہے اب ایک شخص یہ کہے کہ اور مشیار ایک ہی چیز ہے اور علماء نے مترا کو حلال قرار دے دیا تو یہ بڑی دھاندلی ہے اصل بات یہی ہے کہ نکاح پترا کی جو تاریخ ہے وہ نکاح مشیار کے تحت درج کر دی گئی اور پھر نیچے خطے درج کر دی گئے علماء کے کہ شیخ بن باز نے اس کو حلال کہا ہے اور شیخ عبدالحمد عر شیخ نے اس کو حلال کہا ہے اور جناب مفتی مصر نے اس کو حلال کہا ہے اور جامع حضر کے شیخ نے اس کو حلال کہا ہے نہیں یہ جو ہے بدیہانتی ہے نکاح پتا اور ہے نکاح مسیار اور ہے لہذا ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے اور بالکل صحیح بات اور صحیح میسج لوگوں تک پہنچانا چاہیے تو ہم نے وعدہ کر دیا کہ نکاح مسیار بالکل نکاح کے قواعد پر منعقد ہوتا ہے بس نکاح مسیار اور عام نکاح میں صرف اتنا فرق ہے کہ عام نکاح میں عورت کا نفقہ عورت کا خرچہ اور عورت کی باری کی تقسیم منصفانہ اور مساویانہ ہوتی ہے مگر اس میں عورت اپنی خوشی سے اپنے حقوق سے دستبردار ہو سکتی اور شریعت میں ایسے بے مثالیں دی جا سکتی کہ ایک چیز آپ کا حق ہے اپنی خوشی سے آپ اپنے حق کو چھوڑ دیں ایک بات ہے اس وہ فوت ہوتا ہے اس کے تین بیٹے اس کے بارے سے ایک بیٹا یہ سمجھتا ہے کہ میرے پاس دنیا کی کمال موجود ہے اور اسباب موجود ہیں اور میں اپنے دو بھائیوں کے لیے دس بگا ہو لوگ اپنے باپ کے طریقے سے تو کیا اپنی خوشی سے لوگ اپنے حق سے دس بردار نہیں ہو سکتا اس طرح کی بہت سی مثالیں پیش کی جا سکتی لہٰذا اسی طرح اگر ایک عورت جیسا کہ ہم نے بعد مجبوریاں نکل کی ہیں کہ معاشرے میں ایسی خواتین کی کثرت ہے یعنی جو بیٹھے بیٹھے بوڑھی ہو گئی اور ان کا کوئی نکاح نہیں ہوتا بیوہ ہو گئی ان کو کوئی قبول نہیں کرتا یہ اور یہ مثلا حسن کی کمی ہے ان کو وہ قبول نہیں کرتا تو وہ عورت اپنے حقوق سے دستبردار ہو کر اپنی ایک فطری تسکین کے لیے اپنی جنسی تسکین کے لیے اور ایک شوہر کا نام لینے کے لیے اور آگے طوانت اور نسل بڑھانے کے لیے اگر وہ شادی کرتی ہے اور کوئی مرد سے شادی کرنے پر عادی ہوتا ہے ان شرائط پر تو اس میں شدید طور پر کوئی قواعد نہیں ہے المسلم شروع کریں مسلمان اگر کوئی عقد کرتے ہیں میں معاہدہ کرتے ہیں اس میں کچھ شرائط پر متفق ہوتے ہیں تو ان شرائط کو پورا کرنا ضروری ہے نبی اسلام کی حدیث ہے تو بار غیر نکاح نصیار میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو خلاف شریعت ہو جن شرائط پر عام نکاح منعقد ہوتا ہے انہی شرائط پر نکاح مزیار بھی منعقد ہوتا ہے بس یہ کچھ حقوق سے بس پرکاری عورت کی طرف سے یہ اضافی ایک چیز ہے جس میں کوئی حرج نہیں ہے کچھ نظائر ہم نے پیش کیے نبی اسلام کے دور کے کہ انہوں نے اپنے حقوق سے یا اپنے ایک حق سے دس برداری اختیار کی اور اللہ کے پیغمبر صاحب اسلام نے اس کو قبول فرما لیا ہاضانا ہندی ولہ عالم واقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين جی السلام علیکم ورحمۃ رحمۃ اللہ وبرکاتہ جزاکم اللہ حسن جزا اللہ تعالیٰ شیخ صاحب آپ کے علم و عمل برکت عطا فرمائے اتنا خوبصورت درس تھا کہ جتنے میرے پاس حوال تھے اس میں تقریباً تقریباً سارے جوابات نہیں آ گئے اللہ تعالیٰ آپ آپ کے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے اور یہ کافی کنفیوژن پائی جاتی تھی اور اکثر ہمارے دوسرے کے لوگ اس کو ایک ہی کا دان دیتے اور یہاں پہ اکثر ہمارے دوسرے جو طرح کے لوگ ہیں اس پہ بڑی بحث سے مباحثہ بھی چل رہا تھا تو کچھ بھائیوں نے مجھ سے ریکویسٹ کی تھی تو میں نے آپ سے یہ ریکویسٹ کی اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے خیر اتنا عمدہ اس پہ درس دیا شیخ صاحب یہاں پہ ایک سوال جو آپ کے درس کے حوالے سے ہے وہ میں آپ کی پیش کرتا ہوں جیسے آپ نے کہا کہ ایک شخص کا آپ نے حوالہ بھی دیا کہ وہ ایک شخص سعودی علماء کے پاس آیا اور انہوں نے ان سے یہ کہا کہ بھی میں شادی کرنا چاہتا ہوں اور چار سال کا میں کے بعد ان کو طلاق دے دوں گا تو انہوں نے اس کا انکار کر دیا یا انہوں نے یہ دوسرے سے پہلے آپ نے آپ یہ کہا کہ سعودی علماء نے یہ مسیار کا فتویٰ جاری کیا ہے سب سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم تو قرآن و حدیث کو ماننے والے ہیں اور ہم اس کا اقرار کرتے ہیں ہمارا قیدا یہ ہے کہ قرآن و حدیث ہی ہمارے لیے الحدیث کے لیے ایک حجت ہے جبکہ کوئی بھی ایسی بات جو قرآن قرآن و حدیث سے ٹکراتی ہو یا اسے نہ ملتی ہو ہم اس کو نہیں لیتے لیکن ہم آپ کی طرف سے یہ تھوڑا سا شکار نظر آ رہا ہے کہ ہاں، ہمارے لیے حجت جیسے سعودی عرب کے علماء کا فتویٰ ہے وہ ہمارے لیے حجت بن گیا تو اس کی کیا دلیل ہے کیونکہ دوسرے مکتبہ کے فکر کے لوگ یہ اعتراض کر رہے ہیں کہ سعودی عرب سعودی عرب کے علماء ہمارے لیے حجت نہیں ہے کیونکہ وہ حملی فقہ سے تعلق رکھتے ہیں تو حملی ہیں تو ہمیں قرآن حدیث سے بتائیں کہ کیا کسی صحابی نے بھی آپ وسلم کے لیے جیسے کچھ چیزیں آپ وسلم کے لیے خاصا تھی تو کیا کسی صحابی نے بھی مسیار کا جو یہ عمل ہوا نکاح نکاح کیا کیا کسی صحابی سے بھی ایسا کوئی واقعہ ایسا ہمیں ملتا ہے تاریخ میں جیسے اللہ کے نبی وسلم کے کچھ چیزیں آپ وسلم کے خاص تھی اور یا یہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی ایسا کوئی اور بھی واقعہ موجود ہے اس کی السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ اور اس کے بعد اگر کسی بھائی کا سوال ہو تو وہ مجھے سینڈ کر دیں اگر بھائی ہیں تو مائک پر آ جائیں اور سسٹر ہیں تو وہ مجھے سینڈ کر دیں Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ میرا خیال جنہوں نے یہ سوال کیا انہوں نے در سنا نہیں یا پھر اس پر غور نہیں کیا کیونکہ ہم نے ہر چیز پر شریعت کے نظائر پیش کیے یعنی خالی سعودی علماء کا فتویٰ نہیں بلکہ ہم نے یہ بتایا ہے کہ نکاح مسیار اور عام نکاح میں کوئی فرق نہیں ہے جن شرائط پر جن بنیادوں پر عام نکاح ہوتا ہے انہیں قوانین پر نکاح مسیار بھی منعقد ہوتا ہے انہوں نے ہر چیز بار بار واضح کی ہے جس میں ولی اور مہر اور رضا اور گواہ ہر چیز موجود ہے صرف جو عورت کے حقوق ہیں عورت اپنی خوشی سے ان سے دستبردار بردار ہو رہی ہے تو اس کو اس کا حق ہے اس کی اجازت ہے اور میں نے اس کے دو نظیریں بھی آپ کے سامنے پیش کی سودا بند سما کا واقعہ یعنی یہ آپ اس کو نبی خاصا نہیں کہہ سکتے کیونکہ اس کو کچھ لوگوں نے ظلم کہا ہے تو اللہ کے نبی علیہ صاحب السلام اس ظلم کو اپنے لیے خراب کیسے کر سکتے ہیں تو یہ تو ایک یعنی ایک عام حجت ہمارے سامنے ہے کہ اگر کوئی بیوی کسی اندیشے کے تحت اپنی باری دینا چاہے اپنے حق سے گزار ہونا چاہے تو اس کو اس کی اجازت ہے اور شوہر کو قبول کر سکتا ہے بلکہ خود کے علیہ السلام نے اپنے آخری مرض میں جو ہے وہ اس چیز کی خواہش کا اظہار کیا اور اپنی تمام عورتوں کی اجازت طلب کی اور سب نے وہ باری اپنی عائشہ کو دے دی رضی اللہ عنہ تو یہ شری نظائر موجود ہے اس میں کہ جو عورت کے حقوق ہیں ان سے اپنی خوشی سے اگر وہ دست مزار ہونا چاہیں تو ہو سکتی ہے تو ہم نے انہیں صرف علماء کے فتوے کو نہیں دیکھا بلکہ ہر چیز پر شریعت کے مظاہر کو منتخب کر کے آپ کے سامنے پیش کیا ہے اور دلیل کے ساتھ بات کی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میری آواز آ رہی ہے جزاکم اللہ خیر میرا سوال ٹاپک سے ذرا ہٹ کر ہے تو مجھے اجازت ہے میں قریشی بھائی اگر تو ٹاپک پر ہی سوالات ہونے ہیں تو چلے جزاک اللہ خیر شیخ میرا سوال بیسیکلی ڈاکٹر اسرار احمد کے متعلق ہے کیونکہ کافی مجھے بھائی ملے جو کہ ان کو اہل الحدیث عالم سمجھتے تھے تو مجھے پتا وہ وفات پا چکے ہیں لیکن یہ بہت ضروری ہے کہ یہ جاننا کہ کیا ان کا عقیدہ اور منحج کیا وہ سلف کے مطابق تھا اور کیا ہم ان کے دروس اور ان کے کتابوں سے علم حاصل کر سکتے ہیں اور ان کے نظریہ خلافت پہ ضرور روشنی گے کیونکہ کافی لوگ اس سے بھی کافی امپریس آج کل نظر آتے ہیں اور وہ خلافت کے لیے دغ دو کرتے نظر آتے ہیں جزاکم اللہ خیر السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ایک تو پھر اپنا تجربہ جب میں پڑھتا تھا یعنی اپنے یہ رحمانیہ میں تعلیم کے دوران تو ان کے خطبہ جمعہ کا اعلان ہوا تھا فرح مسجد میں وہ جمعہ پڑھائیں گے کوٹ روڈ کی مسجد کراچی میں تو وہ ہم سننے کے لیے گئے تھے اور مجھے تقریب کی بڑی پسند آئی اور اس نے انہوں نے جماعت کرائی اور بالکل سینے پر ہاتھ باندھ اور بڑی بین کیا پھر وہی اعلان ہوا کہ رات ان کا پروگرام ایک اور مرکز میں ہے انور کے نام سے جماعت اسلامی کا مرکز ہے وہاں بھی ان کا پروگرام ہوگا تو شوق سے وہاں بھی گئے تو وہاں میں نے جو نماز پڑھی وہ احناف کی مسجد میں پڑھی تو میں نے دیکھا وہ ہاتھ نیچے بڑھ رہے ہیں ریفریجریشن بھی نہیں کیا تو اس تضاد پر مجھے بڑا افسوس بھی ہوا اور بڑی حیرت بھی ہوئی یہ میرا ذاتی تجربہ ہے باقی یعنی چونکہ وہ انتقال کر گئے اور میں ذاتیات کے حوالے سے بات نہیں کرتا لیکن کچھ باتیں ایسی ہیں جو بالکل جو ہے ان سے صرف نظر کرنا ممکن نہیں ہے مثلاً صفات کے بارے میں عقیدہ اشاریہ اور مثلا وحدت الوجود کا عقیدہ اس پر ان کی تحریریں موجود ہیں یعنی وحدت الوجود کے وہ قائل تھے اور ان کی تحریریں موجود ہیں اور یہ یعنی یہاں نشائیاں بھی ہوئی ہیں تو اگر یہ عقیدہ ہو تو ظاہر ہے کہ بالکل ان سے سننا یا ان کو پڑھنا درست نہ ہوگا تو لہٰذا گریز ہی بہتر ہے باقی وہ اس دنیا کو چھوڑ چکے اور پتہ نہیں ایک شخص کا آخری وقت کیسا ہوتا ہے توبہ کا دروازہ موت تک کھلا ہے لہذا ہم ذات پر کوئی بات نہیں کرتے لیکن اس قسم کے مناحج جو ہیں وہ غلط ہیں مثلا نظریہ خلافت نظریہ خلافت بھی شریعت کے قواعد کے مطابق نہیں ہے کہ خلافت کا نظام قائم کریں کیونکہ خلافت کا نظام قائم کیا نہیں جاتا یہ ہو جاتا ہے انبیاء کرام جب آتے ہیں تو وہ اپنا اقتدار قائم نہیں کرتے بلکہ وہ توحید کی دعوت دیتے ہیں قول لا الہ الا اللہ اور یہی ہمارا منج ہونا چاہیے یعنی کچھ لوگوں کو یہ ایک اپنا ایک ان کا یہ منج بن چکا ہے کہ خلافت قائم کر ہمارا نعرہ قیام خلافت ہماری سیاست قیام خلافت حالانکہ یہ نعرہ اور یہ سیاست بالکل غیر شرعی ہے خلافت کا نظام بہترین ہے مگر اللہ تعالیٰ کی دین ہے یہ یہ قصبے نظام نہیں ہے کہ اس کو جو ہے وہ کما کر حاصل کیا جائے یا اس کو ووٹوں سے جو ہے وہ قائم کیا جائے بلکہ آپ کا کام اصلاح کرنا توحید کو بیان کرنا سنت کو بیان کرنا تربیت کرنا لوگ آتے جائیں مانتے جائیں مانتے جائیں اللہ تعالیٰ جب بہتر سمجھے گا تو آپ کا حکم بھی قائم ہو جائے گا اور خلافت کا نظام بھی قائم ہو جائے گا لیکن اس کے لیے ایک نعرہ لگا کر گھر سے نکلنا کہ ہم نے خلافت قائم کرنی ہے اس قسم کی نظیر انبیاء کی زندگی میں اور سالن کی زندگی میں نہیں ملتی لہذا ہمارا کام کیا ہونا چاہیے جو انبیاء کا تھا وہ کیا تھا کوئی رحم اللہ عقیدے پر توحید پر لوگوں کی تربیت کیجیے اور پھر جو ہے وہ اصلاح کرتے جائیے اگر معاملہ پھیلتا جائے گا تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس کی توفیق دے گا اور یہ موقع آئے گا اور اگر ایسا نہیں ہوگا تو یہ خلاف اقتدار اس کا ایک فطری وقت ہوتا ہے جب یہ کامیاب ہوتا ہے نبی السلام کو پکی زندگی میں اقتدار پیش کیا گیا آپ نے قبول نہیں کیا لوگوں نے کہا تھا کہ آپ پورے مکہ کے آپ سربراہ بن جائیں اور بادشاہ قبول کر لیں مگر اس دعوت میں ہم سے سمجھوتا کر لیں توحید بیان کریں ہمارے بتوں تنقید نہ کریں مگر آپ نے ٹھکرا دیا فرمایا کہ ایسا میں ہرگز نہیں کروں گا اور آپ مدینہ نگروں میں ہجرت کر کے آئے صحابہ کی تربیت کی ایک جماعت قائم ہوگی پھر آہستہ آہستہ دین پھیلا اور اللہ نے مکہ بھی فتح کرا دیا اور پھر ایک طبی اقتدار ملا یہ طبی وقت تھا اس وقت اگر اقتدار قبول کر لیتے آپ کچھ کر پاتے آج جب ایک طبی ایک ترتیب پر آپ مکہ میں داخل ہوئے مکہ فتح ہوا آپ اکیلے داخلہ میں داخل ہوئے اور سارے بتوں کو پاش پاش کر دیا اس وقت غیر فطری اقتدار میں آپ ایسا کام کر سکتے ہر نہ کر سکتے اس لیے ہر چیز کا ایک وقت ہے اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے اور خلافت جو ہے اور عمارت جو ہے یہ قسمی چیز نہیں ہے بلکہ فاہمی چیز ہے اللہ تعالیٰ کی دین ہے اور اللہ کی عطا ہے اللہ عطا فرماتا ہے کب جب ایک بندہ اس قابل ہو جائے اور اللہ اس کو اس قابل جان لے تو اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے تو ہمارا مرض انبیاء والا ہونا چاہیے نہ کہ ہم یہ ایک ایک سیاسی جو ہے وہ مرض میں اٹھنا ہو جائے اور قیام خلافت کی سوچ لے کر جو ہے وہ اٹھیں اور کام کریں ہر گز بل اصلاح کرو تربیت کرو اپنی لوگوں کی اور یہ کام پھیلے گا گا تو فرما دے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جزاکم اللہ خیر اللہ تعالیٰ ہمارے سب علماؤں کو جو دیندار ہیں اور سیدھے راستے پر ہیں اللہ تعالیٰ ان کی عمر بہت زیادہ عمر عطا کریں اور ان کو اپنی حفظ و امام میں رکھیں شیخ صاحب میرا ایک سوال ہے آپ نے ابھی نکاح مسیار کی بات کی جو کہ جائز ہے آیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت میں چالیس سال کے بعد تیئیس سال کا جو عرصہ تھا کیا آپ نے اس نکاح کو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 نبی اسلام کی زندگی میں صحابہ کی زندگی میں نہیں ملتی میرے علم کے مطابق عملی اس کی مثال نہیں ملتی لیکن مسیار کے جو قواعد ہیں وہ سارے شریعت کے مطابق ہیں جس طرح عام نکاح ہوتا ہے اس طرح مسیار بھی ہوتا ہے صرف ایک چیز مختلف ہے اور وہ عورت کا اپنے حقوق سے دستبرداری اس کے بغیر ہم نے کچھ بیان کر دیے کہ یہ بردار اگر عورت ہونا چاہے تو ہو سکتی اب مثال کے طور پہ اس عورت کے بچے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ شیخ صاحب آپ کا مائک آپ سے شاید چھوٹ گیا ہے شیخ صاحب آپ روم میں موجود ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ لگتا ہے کہ کہیں وہ لائٹ نہ چلے گی پاکستان میں میسج کر رہا ہوں بجلی آنے کی ایک منٹ میں ابھی فون کرتا ہوں آپ کے سامنے السلام علیکم دیکھیے وہ ابھی آن لائن ہے میرے پاس ہوتا ہے یعنی اس کی ایک ضروری تقاضوں کے تحت تو باہر کہ جب یہ یعنی غربت عام نکاح میں رکاوٹ نہیں ہے تو نسیات میں بھی رکاوٹ نہیں ہو سکتا جی السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہ تعالیٰ آپ کو رضاء خیر دے صاحب اب یہ جو بھائی جن کے سوال بیلک سے آئی ہیں میں وہ پڑھ کے آپ کے سامنے پیش کروں تین سوال ہیں یہ جو بھائی اگر وہ سن رہے ہیں تو وہ میری آواز ان تک جا رہی ہوگی پنجاب کا جٹ جن کا آئی ڈی ہے کہ شیخ صاحب وہ پوچھ رہے ہیں کہ what about the girl who get married without contact of the parents اور برادر آئی مین دے رن اوے فرام ہوم ہاں شیخ صاحب سوال یہ ہے ان کا کہ جو لڑکیاں جو اپنے ماں باپ سے چھوٹ چھپ کر بھاگ کر شادی کر لیتی ہیں اس کی کیا شرعی حیثیت ہوگی اس کی وضاحت فرما دیں کیونکہ یہ اکثر سوال آتا ہے تو یہ ہمارے دوسرے روم میں کافی دیر سے سوال ہے اللہ تعالیٰ آپ کو ذائقہ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ جی میں آپ کا سوال بھائی آپ نے تو کر تو دیا ہے جواب دیا ہے شیخ السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ولی کا نکاح ہونا شرط ہے یہ لڑکی کا ولی اس کا والد ہے والد نہ ہو تو اس کا چچا وغیرہ یا اس کا بھائی تو ولی کا ہونا شرط ہے نکاح میں نبیر اسلام کا فرمان ہے کہ لا نکاح اللہ بے ولی کہ ولی کے بغیر نکاح نہیں ہوتا اور ایک اور حدیث کہ جو عورت ولی کے بغیر نکاح کر لے فرمایا کہ نکاح ہوا باطل اس کا نکاح باطل ہے یہ آپ نے تین بار یہ بات ارشاد فرمائی تو ایسا نکاح باطل ہے جو ولی کے بغیر ہو ہاں اگر بیٹی اور باپ میں اختلاف ہے یعنی ولی میں اور اس کی جو بیٹی ہے اس میں اختلاف ہے کسی نقطے پر تو پھر سلطان سلطان وقت یا حاکم وقت اس سے فریاد کی جا سکتی ہے اور پھر حکومت وقت جو ہے وہ ولی کو مجبور کر سکتی ہے کہ بیٹی تمہاری حق بجانی ہے اور اس کو اس نکاح کی اجازت دو اور وہ اجازت دے گا لیکن ولی اگر موجود ہے تو اس کے بغیر نکاح جو ہے وہ نہیں ہوگا اور ایسا نکاح جو ہو گیا وہ باطل ہوگا اچھا اگر وہ نکاح ہو جاتا ہے زندگی ساتھ گزار رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ وہ ایک گناہ کی زندگی ہے لیکن اگر بعد میں ماں باپ یا والد اس نکاح کو قبول کر لیتے ہیں تو دوبارہ اس کی تجدید کر لی جائے تاکہ نکاح جو ہے وہ درست ہو جائے لیکن ولی کے بغیر نکاح جو ہے وہ باطل جی جزاک اللہ جزا اللہ تعالیٰ دے یہ بھی اگلا سوال شیخ صاحب ڈائلیکس پہ جو ہمارے یہ کیا آئی ڈی ان کا اگر وہ میری آواز ان تک آ رہی ہے تو وہ اپنا سوال لیں سن لیں ان کا آئی ڈی جو ہے میرے پاس ہے پنک سمائل ان کا سوال یہ ہے کہ شیخ صاحب کے اگر کوئی عورت یہ بی بی مسیار کے بارے میں ایک اہم سوال ہے کہ کیا ایک عورت اپنی جو حق چھوڑتی ہے اپنی وراثت کا یا جو کچھ ہے لیکن کیا وہ اپنے خاموں سے یہ بھی کانٹیکٹ کر سکتی ہے کہ میں کہ وہ بچہ نہیں پیدا کرے گا تو یہ کیا ایسی صورت میں بھی اس کو نقائم سیار میں ایسی شرط رکھی جا سکتی ہے اور یہ ایسا کرنا جائز ہے اس کی فرما کے السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دیکھیے یہ بچہ نہ پیدا کرنے کی شرط کسی شرعی ضابطے کے تحت ہو تو پھر قابل قبول ہے کیونکہ شرط بادل پر عقد نہیں ہوتا شرط باتی پر عقد نہیں ہوتا یعنی ایک مرد عورت کا نکاح ہو اور ساتھ شرط یہ رکھی جائے کہ بچہ نہ ہو اور کسی شرع مسئلہ کے بغیر یہ شرط ہو تو نبیر اسلام کو فرمانا ہے کہ جو عقد کسی باتیں شرط پر ہو وہ جائز نہیں ہے خیر تم سو شرطیں لگا لو وہ جائز نہیں تو اگر کوئی مسئلہ ہے یعنی میاں بیوی کے درمیان کوئی مسئلہ ہے مثلا بیوی یہ کہتی ہے کہ یعنی بچہ پیدا نہیں ہونا چاہیے کوئی شرعی مثلاً ڈاکٹروں کا یہ کہنا ہے کہ اگر بچہ پیدا ہوگا تو موت واقع ہو سکتی ہے یا بچہ کوئی یعنی ایسا بیمار ہو سکتا ہے جو ایک دائمی اس کو مرض ہو دائمی ایسا ایسی کئی مثالیں موجود ہیں تو اس قسم کی شرعی مسئلے کے تحت اگر وہ عقد میں لکھا جاتا ہے تو پھر تو ٹھیک ہے لیکن بلا وجہ اور بلا شرعی مقصد کے اس شرط کو قائم کرنا نکاح میں درست نہیں ہے کیونکہ نکاح کے شرعی مقاصد میں سے ایک مقصد تبادل ہے اور نسل کا بڑھنا ہے جیسا کہ نے بعد حادی صاحب کے سامنے پیش کی تھی تو اگر کوئی عورت یہ تقاضا کرے کسی شرع تقاضے کے تحت تو پھر وہ قابل قبول ہو سکتا ہے لیکن بلا کسی مقصد کے ہو تو پھر وہ قابل قبول نہیں کیونکہ نکاح میں ایسی شرط شرط باطل قرار پائے گی اور شرط باطل ناجائز جی السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ جی مجھے نیو نگر میں سوال کرنے لگا ہوں انشاءاللہ جی شیخ صاحب اگلا سوال اللہ تعالیٰ یہ اب شیخ صاحب سے ہم نے بڑا مختصر ٹائم لیا ہوا ہے تو ایک آدھ سوال یا آپ کر سکتے ہیں تو شیخ صاحب ایک سوال جو ہے کہ موضوع سے ہٹ کے ہے یہ جو عشری عقیدہ شیخ صاحب اکثر بیان کیا جاتا ہے یہ معذوری اور عشری عقیدہ اس کی تھوڑی سی وضاحت فرما دیں کیونکہ لوگ یہاں پہ موجود ہیں وہ اکثر یہ کنفیوژن رہتے ہیں کہ یہ معذوری اور عشری عقیدہ کیا ہوتا ہے اس کی تھوڑی سی اس پہ روشنی ڈال دیں اللہ تعالیٰ آپ کو ذائقہ دے اور اس کے بعد ایک اور سوال میں آپ <laughs> سے کروں گا اور پھر ہم آپ سے جاتے جائیں گے اللہ آپ کو جزائے خیر دے اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے اور آپ کے علم و عمل میں برکت ادا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یہ اشری عقیدہ منصوب ہے امام ابو الحسن اشعری کی طرف امام ابو منصور ماتریدی کی طرف اور یہ دونوں آئنہ ظاہر کے فتنہ کے دور کے بعد کے ہیں اور جو عقیدہ صحابہ کرام کا تھا جس پر نبی رسم کو چھوڑا اور پھر تابعین کا یعنی شہادت عثمان سے قبل قبل جو عقیدہ تھا اس کے یہ خلاف ہے اصل میں شہادت عثمان کے بعد فتنے پیدا ہو گئے اور مختلف گروہ تشکیل پائے اور ان سارے گروہ گروہوں کی جو بنیاد تھی وہ علم کلام تھا علم کلام جیسے موت اور جبریہ اور قبریہ پھر آگے جمیہ اور پھر یہ اشاریہ اور ماتری ان سب کے عقیدے علم کلام سے متاثر ہیں اور چونکہ آپ نے سوال اشری عقیدے کا کیا خاص طور پہ تو ان کے ہاں جو اللہ رب العزت کی صفات ہیں ان میں سے صرف سات صفات ایسی ہیں جن پر کسی تعویل کے بغیر یہ ایمان رکھتے ہیں اور باقی ساری صفات میں تعویلیں کرتے ہیں ساری صفات میں تعویلیں کرتے ہیں بس اللہ تعالیٰ کا عرش پر مستوی ہونا تو استوا بمانا استعودہ کہ اللہ عرش پہ غالب ہے اللہ تعالیٰ کا کلام کرنا تو کلام حقیقی نفسی ہے لوگ اللہ تعالیٰ بول بھی نہیں سکتا اور اللہ رب العزت کا اگر ہم کلام مان لیں تو کلام ہم بھی کرتے ہیں تشمیر لازم آئے گی حالانکہ اتنی بات نہیں سمجھتے کہ اگر اللہ تعالیٰ کا نہ بولنا ہم مان لیں تو تشمیر گوندے سے بن جائے گی بلکہ پتھروں اور جمادات سے بن جائے گی پتھر نہیں بولتے کشمیر تو آگ بن رہی تو یہ اصل میں صرف تشبیر کے شائبے کے تحت اپنے اسی علم کلام کی بعض ملاوٹوں سے انہیں اللہ تعالیٰ کی صفات میں تعویلیں کی رحمت کا معنی ارادہ انعام غضب کا معنی ارادہ ارادہ اغاد اور اس طرح اللہ تعالیٰ کا آسمان دنیا پر نظور فرمانا حدیثوں میں ثابت ہے اللہ تعالیٰ ہر رات جب آخری پہر باقی دنیا تیسرا پہر تو اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نظول فرماتے ہیں ہے یہ کہتے ہیں کہ نزول نہیں ہے بلکہ نزول رحمت ہے حالانکہ رحمت کا ذکر حدیث میں نہیں ہے نزول کا ذکر ہے جو سرف سالین کا عقیدہ تھا وہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی ساری صفات حق ہے اس کا کلام حق ہے نزول حق ہے استعمال عرش حق ہے اور یہ سب کیسا ہے اس کی کیفیت ہم نہیں جانتے بلکہ یہ سب چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں ہم ان کو مانتے ہیں اور ویسے ہی مانتے ہیں جیسے اللہ کے شیان شان ہیں اور کیفیت جو کہ بیان نہیں ہوئی تو کیفیت مجھول ہے اس کو ہم نہیں نہ جانتے ہیں اور نہ اس پر کو کلام کر سکتے ہیں اور یہ لوگ صرف کشمیر کے ڈر سے اپنی منمانی کی تعویلیں کرتے ہیں صفا باری تعالیٰ میں اور ہر صفت کے حقیقی معنی کو ختم کر کے مجازی معنی جو ہے وہ مراد لیا ہے تمام صفات میں تو یہ تو بالکل شریف طریق نہیں تھا اور نہ ہی عقیدہ صحابہ کے دور میں تھا یعنی صحابہ کے دور میں تعبیر کے دور میں اللہ تعالیٰ کا استفاد اور عرش اپنے حقیقی معنی کے ساتھ تھا مانا اس صحابہ کے دور میں تھا ہی نہیں صحابہ کے دور میں اللہ تعالیٰ کا کلام کرنا حقیقی معنی میں تھا اور کلام لفظ کی استفاع بالکل موجود نہیں تھی صحابہ کے دور میں اللہ تعالیٰ کے نزول آسمان پر نزول آدھی رات کے بعد یہ حقیقی معنی میں تھا نزول سے مراد نزول رحمت یہ تفصیل صحابہ کے دور میں نہیں تھی تو اشلی عقیدہ صحابہ کے عقیدے کے خلاف ہے اور یہ عقیدہ علم کلام سے اور فلسفہ اور منطق سے متاثر ہے حالانکہ لطف کی بات یہ میں ابو الحمد اشعری اس عقیدے سے توبہ کر چکے تھے رجوع کر چکے تھے ان کی زندگی کے تین ادوار ہیں پہلے وہ خالص علم کلام سے متاثر تھے خالص لہذا ان کی ہر بات علم کلام کے تحت ہوتی تھی اور علم کلام میں عقل کو نقل کو ترجیح ہوتے اس کے بعد ان کی زندگی میں ایک وقت آیا انہوں نے کچھ باتیں علم کرام کی لے لی اور کچھ باتیں سبق کے عقیدے سے لے لی اور مخلوط ان کا عقیدہ ہو گیا اور اس کے بعد تیسرا دور ان کی زندگی میں ہے اور انہوں نے علم امام کی ساری باتیں چھوڑ دی اور اپنی آخری کتاب کتاب المانہ میں یہ بات لکھی ہے کہ انا انا انا انا عقیدت احمد الحمد کہ میں سفاتت والی دعوے میں امام احمد الحمد کے عقیدے پر ہوں مگر یہ ہمارے بھائی جو احناف یہ ان کے اس پرانے عقیدے پر قائم ہیں جس سے وہ رجوع کر چکے ہیں یہ بڑی عجیب بات ہے اور دوسری عجیب بات ہے کہ امام وہ حیفر احمد والے وہ عقیدے کے بعد میں اسماع صفات کے بعد میں بالکل سلفی عقیدے پر قائم ہیں جس پر امام احمد حمبل تھے تو عقیدے میں ان کی اتباع نہیں کرتے صرف فقہ میں ان کی اتباع کرتے ہیں اور عقیدے میں اشعری اپنے آپ کو کہتے ہیں تو یہ ایک عجیب ایک عجیب تقسیم ہے جو شرعی ان یعنی حقائق کے خلاف ہے تو اختصار سے ایک بات پیش کر دی اگر اسما صفات پر تفصیلی بات جائیں تو کبھی یہ موضوع رکھ کر اس پر انشاءاللہ برس دے دیں گے اللہ کی توفیق جی السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر جیسے صاحب کہ اپنے قیمتی وقت سے آپ ہم اتنا ٹائم دیتے ہیں اور ہم ہم خوش نصیبوں میں سے خوش نصیب ہیں ہم آپ کو افسروں میں بلا کر آپ افسروں کی رونق میں اضافہ کرتے ہیں اور ہمارے علم و عمل میں اللہ تعالیٰ اضافہ بھی کرے اور ہمارے سمجھ کے شیخ صاحب یہاں پہ سوال جو ہے کیونکہ ہم نے ٹاپک ایسا رکھا ہے تو اس کے بارے میں سوال یہ ہے کہ اب مجھے سمجھ نہیں آ کس طریقے سے سوال میں یہ کروں کہ anyway, صاحب یہ ایک اور سسٹر کا سوال ہے وہ بیلیکس میں بیٹھی ہیں کا سوال ہے وہ کہہ رہی ہے کہ بھائی ون مور ہاں شیخ صاحب سوال ان کا یہ ہے کہ مختلف چیزیں جو ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں لیکن کوئی چیزیں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ قرآن و حدیث میں نہیں ہیں لیکن ہم وہ فکا سے لیتے ہیں تو کیا یہ تقلید نہیں ہے کیا یہ تقلید کے زمرے میں ہی نہیں آئے گا شیخ صاحب جب کہ ہم کہتے ہیں کہ تقلید حرام ہے اور یہ فقہ سے ہم جب یہ لیتے ہیں فقہ یہ تقریر ہے صاحب اس کی وضاحت فرما دیں اور جن بھائی کے دوسرا سوال ہیں وہ میرا خیال ہے اس میں ہی ہیں تو آپ وہ دوبارہ درس اپلوڈ کر دیں گے آپ وہاں سے اس کو دیکھ لیں اللہ جزاک اللہ السلام علیکم اور جو بھائی مجھ سے یہ پوچھ رہے ہیں شیخ صاحب سے مجھے آپ کی جی آ رہی ہے کن کتابوں کا حوالہ آپ سوال ویسے آپ اچھا میں چاہ رہا تھا کہ آپ علمی میدان میں ہیں تو آپ اگر شیخ صاحب مجھے طرح سے بتا دیں فک الحدیث میں نیو اسٹوڈنٹ کے لیے اچھی اچھا یہ سر صاحب آپ مائک پر تشریف لائیں گے تو یہ بھی ہمارے بھائی ہیں انہوں نے پوچھا فک الحدیث میں جو نیو اسٹوڈنٹ کے لیے اچھی سی کتاب کون سی ہے اس کی بھی ضروری وضاحت فرما دیں تاکہ اکثر یہ بھائی بھائی ہمارے پریشان ہوتے ہیں کہ کون سی کتابیں پڑھی جائیں تو آپ جیسے علماء سے ہم رہنمائی کر سکتے ہیں کہ یہ یہ کتاب سب سے اچھی ہے اور اس کا مطالعہ کریں اس کی بھی تھوڑی سی رہنمائی کر دیں بھائی تو یہ آج کے دس کا آخری سوال تھا صاحب اس کے بعد ہم آپ سے اجازت دیں گے اور ان شاء اللہ ٹیوزڈے کو صاحب اور اور اس کے ساتھ ساتھ آپ ہمارے لیے دعاؤں میں یاد رکھیں اور یہ ایک ہمارے یہاں پہ ایک بھائی ہیں اور بہنیں کافی موجود ہیں اور یہاں پہ ایک امین اسلام بھائی کے نام سے آئی ڈی اور میرے سین جے پی بھائی کے بھائی کے اللہ تعالیٰ یہ دین کے کام کے لیے صاحب بڑی بڑی میری مدد کرتے ہیں ان کے لیے خصوصی دعاؤں کی بھی اللہ تعالیٰ کو ضائع کر دے اور جو مجھے جی کر کہتے ہیں ان کے لیے بھی دعائیں ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی ضائع کر دے ان کے لیے بھی دعا کر السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بہن نے اچھا سوال کیا یہ ان کی ایک ذہنی صلاحیت یا عکاسی کرتا ہے اس پر میرا ایک سوال ہے کہ جو چیز قرآن ملک میں نہیں ہے اور وہ اپنی فقہ سے لیے اگر کوئی مثال صاحب ہوتی تو زیادہ اچھا رہتا ہے ایک مثال عام طور پہ سامنے آتی ہے کہ یہ بھینس کہاں حلال ہے کہاں قرآن میں اور کہاں حدیث میں بھینس کی حلت کا ذکر کہاں ہے یہ ایک سوال عام طور پہ لوگ کرتے ہیں کہ یہ تو فقہ سے یعنی اس کی حلت ہم نے لی ہے کتاب و سنت میں تو کہیں بھینس کا ذکر ہی نہیں ہے یہ سوال کرتے ہیں حالانکہ اس سوال کو اگر انگلی نظام میں آپ لائیں تو اس کی کوئی حیثیت نہیں دیکھیں شریعت میں اصل چیز عباہت ہے شریعت میں اصل چیز کیا ہے کہ ہر چیز حلال ہے حرام کیا ہے جس کو شریعت حرام کہے اس لیے یہ سوچ کا انداز درست ہی نہیں کہ بھینس کی حرمت ثابت کرو ہم کہتے ہیں کہ بھینس کی حرمت ثابت کرو کیونکہ اصل چیز کیا ہے کہ ہر چیز حلال ہے ہر چیز درست ہے ہاں جس چیز کو شریعت حرام کہہ دے وہ حرام ہے شریعت نے خندیر کو حرام کہا اس کو حرام مانیں گے شریعت نے اور کچھ جانوروں کو حرام کہا اس کی حرمت کو مانیں گے لیکن جس چیز کو شریعت نے حرام بیان نہیں کیا تو اس کی حلت جب وہ اصل ہوگی دوسری بات یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ کی ایک حدیث ہے کہ آپ نے ہر ایسے پرندے سے منع فرمایا جو زی نخلت ہے اور یعنی ہر ایسے پرندے سے منع کیا جو ناب ہے ناب کا معنی ہے وہ پرندے میں کچھ نہیں ہوا ہے اور زی نخلت سے منع وہ پرندے میں پنجے والا ہے جو پنجوں سے اپنے شکار کو پکڑتا ہے اور پنجوں سے پھر موٹ کر کھاتا ہے اور ناب جس کے دو دانت بڑے ہوتے ہیں ناب تو اس سے آپ نے حرام کیا اس سے آپ نے حرام کیا اس کا مطلب ہر وہ پرندہ جو زین آپ نہیں ہے وہ حلال ہے تو بھینس کا الگ سے سوال کرنے کی ضرورت ہی نہیں تو یہ ایک مثال پیش کی جاتی ہے تو اصل بات یہ ہے کہ اگر ایک چیز قرآن میں نہیں حدیث میں نہیں تو کیا فقہ کے پاس اختیار ہے کہ اس چیز کو بیان کرے اور ایک نیا دین بنا کر پیش کرے اصل اتباع تو و سنت کی اگر کتاب و سنت ہے کہ اتباع ہم پر فرض ہے اور اسے کو ماننا چاہیے جی جی السلام علیکم وبرکاتہ کافی لمبا ہونا کی وجہ سے آپ جو میں نے آپ سے پوچھا تھا میرے جو بھائی ہیں انہوں نے کہا تھا کہ حدیث کی کتابوں میں سب سے اچھی حدیث کی کی کون سی کتاب ہے اس رہنمائی فرما اور تو اس کی اور سب کے لیے میں نے آپ کو کہا تھا جن کے میں نے نام لیے تھے صاحب میں چاہتا ہوں ان کے نام سے یہ ہمارے بہت بھائی ہیں یہ میری بڑی مدد کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے ان کے لیے دعا کیجیے گا یہ تحقیق کے میدان میں اسی طرح ویسے تو سب میرے بہن بھائی میرے لیے قابل احترام ہے لیکن میں ان کا جو ہمارے حسین بھائی اور مین اسلام اور دوسرے جتنے بھی بھائی ہیں بہن بھائی ان ان کے نام لے کر میں آپ سے کر رہا ہوں کہ ان سب کے لیے دعا کر اللہ تعالیٰ کو جزائے خیر دے اور یہ جو سوال ہے کہ کتب میں جو آج کے دور میں اچھی سی کتاب ہے اس کی جانمائی کروا دے اس کی فرماتے اللہ تعالیٰ آپ کو خیر دے اللہ تعالیٰ آپ کے علم و عمل میں برکت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اگر یہ ساتھی جو فقہ و سننا کے بارے میں کتاب پوچھ رہے ہیں اگر یہ عربی جانتے ہیں تو امام شوقانی رحم والا کی کتابیں ہیں جیسے نیل الفار ہے اور ان کی کتاب سیب جرار یہ فکر میں ہے یہ پھر یارواز النبیہ اور اس کی شرح بھی ہے یہ نواب صدیق حسن خان کی کتاب ہے تو یہ ابتدائی اچھی کتابیں ہیں اس کے علاوہ اصل سبیل فی معرفت الدلیل بڑی بہترین کتاب ہے یہ بھی فکر سننا میں اس کے علاوہ عبادات میں ایک کتاب آئی ہے یعنی وہ بھی ہر مسئلہ دلیل کے ساتھ ہے وہ بھی یعنی قابل مطالعہ ہو سکتی ہے تو عربی میں تو کافی ذخیرہ ہے یعنی فق و سننا کا یہ سید صادق مصر کے عالم ہیں انہوں نے فکو سننا کے نام سے کتاب لکھی ہے وہ قابل مطالعہ ہے اور آج کل ان کے ان کے بیٹے سید صالح کے انہوں نے ایک اور کتاب لکھی فقہ سنہ میں وہ اور زیادہ مدمل بھی ہے اور زیادہ سہل ترتیب کے ساتھ بھی ہے تو وہ بھی قابل مطالعہ ہو سکتی اور اگر یہ سب اردو پڑھتے ہیں تو اردو میں کچھ کتابوں کے تراجم موجود ہیں کیونکہ ہمارا ایک یعنی ایک تعلق عربی کتب کے ساتھ ہی رہتا زیادہ تو اس لیے عربی کتب تو کافی اس کی مثالیں ہم دے سکتے ہیں لیکن اردو میں بھی کچھ ذخیرہ موجود ہے تراجم کی صورت میں جیسے بلوغ المران ہے یہ حدیث کی کتاب ہے اور اس کی ایک اردو میں شرح کی ہے شیخ وسیر اللہ شیخ سفیر سفیر الرحمان مبارک پوری رحمہ اللہ نے تو بلوغ المرام یہ فکر سننے کی کتاب بھی ہے یہ احادیث کی شرح ہے اور ان احادیث سے کیا مسائل حاصل ہو رہے ہیں یہ یعنی فکر سننے کی طرز پر یہ ہے تو یہ اردو میں یہ قابل مطالعہ ہے تو اس کے علاوہ اور کتابیں ہیں یعنی اردو میں ترجمہ یعنی اگر یہ دارالسلام مطلب دارالسلام میں اگر جانے کا اتفاق ہو تو وہاں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 انصر إسلام المسلمين اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم واخذ من أعرض عن دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأن تدعو الحزن إذا شئت سهلا اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغنى بفضلك من سواك الہ العالمین جو بھائی بہنیں میری آواز سن رہے ہیں اور یہ پروگرام میں شریک ہیں اللہ تعالیٰ سب پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے اللہ تعالیٰ سب کے سینوں کو علم نافی بھی نہیں کھول دے اور عمل کی توفیق عطا فرما دے اللہ تعالیٰ ایمان اور عقیدے کی اور توحید کی زندگی عطا فرما دے اللہ تعالیٰ ہمارے ظاہر و باطن کو اپنے پیارے پیغمبر عمر کی سنت سے مزین فرما دے ہمارے اعمال کو اور ہمارے دلوں کو اللہ رب العزت اخلاص سے بھر دے اور ہمیں اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق اللہ فرما دے اور اللہ تعالیٰ جو بھائی بہن کسی طرح بھی پریشان ہے اللہ سب کی پریشانی کو دور فرما دے اور اللہ تعالیٰ ہر فتنے سے محفوظ رکھے دین کا فتنہ دنیا کا فتنہ اہل مال کا فتنہ عیال کا فتنہ اللہ تعالیٰ ہر فتنے سے حفاظت فرمائے اور آفیت کی زندگی ادا فرما دے اور اللہ رب ہر پریشانی سے جو ہے وہ نجات ادا فرما دے اور دم حیات اللہ تعالیٰ عقیدہ توحید پر اپنے پیارے پیغمبر کی محبت پر اور اپنے پیارے پیغمبر کی اطاعت پر ہمیں قائم رکھے اللہ ہم کو شرک سے اور بدل سے محفوظ رکھے ہر فتنے سے محفوظ رکھے اور اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے ہمارے بدن کی حفاظت فرمائے ہمارا وطن بھی اس وقت جو مختلف فتنوں کی زدمی ہے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرے نظریاتی مملکت ہے لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر حاصل ہوا اللہ تعالیٰ اس کو عقیدے کا گہوارہ بنا دے اور توحید کا قلعہ بنا دے اور جو فتنی فساد یہاں پر بپا ہو رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کا اضافہ فرما کر امن و سکون کی زندگی عطا فرما دے ربنا تقبل منا انك انك انت انت السميع العليم وتب علينا التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين وصلى الله على النبي جی السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہ تعالیٰ آپ کو خیر دیشے صاحب اور آپ آپ ہم سے جانا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ دوبارہ یہاں پہ اور اور اپنے بھی شی صاحب سے سے میں نے ریکویسٹ کی تھی سعودی عرب وہ منگوانے کے لیے تو کل شیخ صاحب اسلام آباد آئے ہوئے تھے تو انہوں نے وہ ہمیں دے دیے لیکن بھائی نے مجھے کہا تھا اس کے ان کا میں نے کیا تھا ان شاء اللہ جو نیکسٹ فلائٹ آئے گی یہاں پہ وہاں تک پہنچاتا ہوں شیخ صاحب میں بھی آپ کا تحت سے مشکور ہوں کہ آپ نے ریکویسٹ کو قبول بھی کیا اور یہ چیزیں آپ آپ نے اللہ تعالیٰ کے آپ کو جزائے خیال دے تو اب آپ آرام پر میں السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ ایسے چلے گئے میں نے آنکھیں بند کر کے بول رہا تھا اچھا ایک منٹ ذرا میں ذرا ریکارڈنگ بند کر